وإنما توفون وجوركم يوم القيامة فمن زحزه عن النار وودخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال في موض آخر وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين آمنوا ونظر الظالمين فيها جثيا معزز حاضرین جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطب مصنوعہ کے بعد دو آیتیں پڑھی ہیں پہلی آیت میں اللہ رب العامین کا ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر جاندار کو موت کا جام پینا ہے کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے اگر ہمیشگی ہے تو اللہ رب العامین کی ذات کے لیے انبیاء کرام بھی دنیا کے اندر آئے اور جو پیغام لے کر کے آئے وہ پیغام دنیا والوں کو پہنچا کر کے دنیا سے چلے گئے ہمیشگی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے ہر شخص کو ایک دن موت کا جام پینا ہے وہ ان نما تو فون وجو رقم عمل قیامہ قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا دنیا کے اندر پورا بدلہ انسان کو نہیں مل سکتا ہے آخرت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک کو پورا پورا بدلا دے گا پھر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا فمن منظو النار بود خلر جنت فقد فاض جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اصل جہنم سے بچنا ہے ہر انسان کو جہنم کے اوپر پلسراج سے گزرنا ہوگا اللہ رب العالمین کے ارشاد ہو امن کو ملا واری دہا کان اعلی ربی کا حتم مقدیہ کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے یہ اللہ ابراہین کا فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے جو بدل نہیں سکتا ہے تو ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے پلسراج جو نصب کی جائے گی پلسراج جسے گالا جائے گا وہ جہنم کے اوپر ہوگا اور اس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا اس لیے جہنم سے اگر انسان بچا دیا گیا تو میرے بھائی وہ کامیابی کی شروعات آخرت میں ہی سے شروع ہوتی جہنم سے بچا دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا اس کے لیے کامیابی ہوگی تو اصل جہنم سے انسان کا بچنا ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جو جہنم سے بچا دیا گیا وہ جنت کے اندر شاء اللہ روزی سے داخل کر دیا جائے گا فمن انار روز خل جنت فقط فاض جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاض وہ آدمی کامیاب ہو گیا اصل کامیابی یہی ہے سب سے بڑی کامیابی انسان کے لیے یہی ہے کہ جنت اسے مل جائے جہنم سے اسے بچا دیا جائے یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہمیں بڑی نوکری مل جائے بڑی تنخواہ مل جائے ہمارے پاس عالیشان محلات ہوں گاڑیاں ہوں دنیا کا سارا ساد و سامان ہو یہ اصل کامیابی نہیں ہے یہ دنیا کے لیے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے دھوکے کا سامان بھی ہے آزمائش بھی ہے اصل کامیابی وہ ہے جسے دنیا آخرت کے اندر جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا اور اس کو اللہ رب العامی نے جنت کے داخل کر دیا یہ اصل کامیابی ہے وہ مل حیات دنیا اللہ الغرور اور دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے دھوکہ یہ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک شراب ہے جس طریقے چلچلاتی دھوپ میں ایک انسان دور سے دیکھتا ہے کہ وہاں پانی ہے لیکن وہاں جاتا ہے اسے پانی نظر نہیں آتا ہے اسی طریقے دنیا دھوکے کا سامان ہے اور اسی دھوکے کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے یہ دھوکہ اس لیے ہے کہ یہ چیز آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے دنیا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی انسان ختم ہو جائیں گے اللہ ابامن کی ذات یہی باقی رہنے والی ذات ہے تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اصل کامیابی کو بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے اصل کامیابی کیا ہے اصل کامیابی جہنم سے بچا لے جانا اپنے آپ کو اور جنت کا پا جانا اور یہ جہنم کے اوپر جو پلسرات ہے اس اس کا پر ہر انسان کا گزر ہوگا سورہ مریم آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ تعالیٰ افساس ہوا تھا وہ امن کو اللہ وارد ہوا ہر انسان کا اس کے اوپر سے گزر ہوگا جو اہل ایمان ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دے گا ثم ننجی الذین آمن جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دے گا وہ نظر الظالمین افیہ جسیہ اور جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں منہ کے عہدے بل جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے ہر انسان کا گزر ہوگا پلسراج کے اوپر سے اور ہر انسان اپنے ایمان اور اعمال کی بدولت پلسراج کے اوپر سے گزرے گا یہ اللہ براہین کا اٹل فیصلہ ہے یہ بنیادی چیزوں میں سے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اس پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے ہر انسان کا وہاں سے گزر ہوگا اور جس کے پاس جس قدر نیک اعمال ہوں گے ایمان ہوگا اسی کے مطابق انسان وہاں سے گزر کرے گا کچھ آنکھ کی جو پلک ہوتی ہے پلک جھپکنے کے مطابق اتنی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے جن کے پاس پختہ ایمان ہوگا عمل صالح ہوگا اور انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا توحید خالص پرانے والے ہوں گے اور اس طریقے ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والے نیک اعمال کرنے والے ایسے لوگ پلک جھپکنے سے پہلے ہی اس پلسرات کو پار کر جائیں گے کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار کے مطابق پار کریں گے کچھ ایسے ہوں گے جو تیز ہوا اور تیز آدھی اور طوفان کے مطابق پلسرات کو پار کریں گے کچھ ایسے ہوں گے جو جو تیز رفتار سواری کے طریقے سے پلسرات کو پار کریں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے یہاں اعمال کی کمی ہوگی کمزوری ہوگی وہ دھیرے دھیرے وہاں سے گزرتے گزرتے جائیں گے گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے پار کرا دے گا ہر انسان کا وہاں سے گزر ہوگا جو منافقین ہوں گے جو کافر ہوں گے جو ظلم کرنے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر وہاں پر گرا دیا جائیں گے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہاں پر بچا لے گا تو ہر شخص کا گزر ہوگا جہنم کے اوپر جو پلسرات ہوگی اس پلسرات سے ہر انسان کا گزر ہوگا ظالم تین طرح کے ہوتے ہیں یا تین طرح کا ظلم ہوتا ہے ایک ظلم ایسا ہے جو کبھی معاف ہونے والا نہیں جب تک انسان توبہ نہ کر لے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے اہل علم نے علماء نے ظلم ظلم کی تین قسمیں بیان کی ہیں ایک ظلم ہوا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ بھی ظلم ہے کیونکہ ظلم کا مطلب ہی ہوتا ہے غیر محل نہیں کسی چیز کو اس کی جگہ میں نہ رکھنا دوسری جگہ میں جس کی جگہ نہ وہاں پر رکھ دینا اسی کو ظلم کہا جاتا ہے عبادت کا مستحق اللہ بامن کی ذات ہے ہم نے اللہ کی بات اگر نہیں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم نے شر کیا تو گویا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے لہٰذا سب سے بڑا ظلم ہے اسی لیے اللہ رب العالمین شرک اللہ ظلم شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ شرک کرنے والا ظالم ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی بے شرائطوں میں ظالم مشرقین کو ظالمین سے تعبیر کیا ہے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور اللہ ابامن کے بعد کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا لہذا انہوں نے ظلم کیا لہذا ایسے لوگوں کی مفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مشرقین کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ پہلا قسم کا ظلم ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر عقائد اتاری کہ جو ظلم نہیں کرنے والے ہوں گے اللہ رب العالمین کو نجات دے دے گا صاحب کرام کے اوپر بات گرا گزری انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ایسا جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو تمہارے نبی نے فرمایا یہاں پر یہ ظلم نہیں مراد ہے کیا تم نے اللہ کے نیک بندے لقمان کی وصیت نہیں سنی تھی اپنے بیٹے کے لیے کیا بنیا تو شریک بلّہ ان نہ شرک اللہ ظلم اے میرے بیٹے اللہ کے کے ساتھ شرک نہ کرنا تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے یہاں پر یہ شرک مراد ہے یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے یہاں پر قرآن کریم کی ساحت کریمہ کی تفسیر حدیث نے کی ہے حدیث نے بتایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے جو ساحت کریمہ کے اندر تو معلوم ہوا کہ شرک کرنا بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے ایسے لوگوں کے لیے مفرت نہیں ہوگی ایسے لوگ جب تک کہ توبہ نہ کر لیں دوسرا ظلم یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے ان کی چوری ان کی چغلخوری کرتا ہے ان کے مال کو چوراتا ہے ان پر ڈکیتی کرتا ہے یا ان پر ان پر ظلم روا رکھتا ہے ایسا جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں تو میرے بھائیوں ایسے بندے کے لیے بھی مغفرت نہیں ہوگی اللہ ابراہین قیامت کے دن باقاعدہ اس کا قصاص لے گا باقاعدہ ایسے آدمی کے معاملات کو صاف کرائے جائیں گے حتیٰ کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے اگر کسی سینگ دار بکری نے ایسی بکری پر کو مارا جس کے پاس سینگ نہیں تھی تو قیامت کے دن اللہ ابراہین اس کو بھی انصاف دلائے گا تو جو بندوں کے اوپر ظلم ہے جو بندوں کے حقوق ہیں میرے بھائیوں یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کر دے گا انسان نیکیاں لے کر کے آئے گا لیکن اس نے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا لوگوں کی غیبت کی ہوگی لوگوں کی چغخوری کی ہوگی اور نہ جانے بنٹوں سے متعلق جو امان ہے سب کیا ہوگا ان سب کی ان کی اس کی نیکی کو لے کر کے اس آدمی کو دے دی جائے گی اور جب نیکیاں کم پڑ جائیں گے اس آدمی گناہ اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور پھر سے جہنم کے داخل کر دیا جائے گا بندوں کا حق بھی میرے بھائی جب تک بندہ نہ معاف کرے اس وقت تک اس کی مفرت نہیں ہوتی ہے کیونکہ بندوں سے متعلق نہیں ہے اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ لیکن ظلم جو بندوں سے متعلق ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہیں معاف کرے گا اگر بندے نے معاف کر دیا تلافی ہو گئی دنیا کے اندر الحمد یا آخرت کے اندر معاف کر دیا تو الحمد اور اگر معافی نہیں کی گئی تو جہنم انسان جائے گا لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جتنا سزا مقرر کی ہوگی اتنی سزا پانے کے بعد اللہ ابراہین سے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا کیونکہ مطلب اس نے اللہ ابراہین کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اگر شرک کیا ہوگا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا لیکن اگر شرک نہیں کیا ہوگا تو ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا یہ دوسرا ظلم ہے میرے بھائیوں جو انتہائی خطرناک ہے جو آج بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے یا بندوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کی کوئی اہمیت نہیں دیتے ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے کہ بندے کا حق ہے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ ہران بھی معاف نہیں کر سکتا اللہ رب بندے کو اختیار دیا ہے بندے کو پورا حق دیا ہے بندے کے اپنے اختیار میں ہے جندہ اگر معاف کر دیا الحمدللہ اگر معاف نہیں کیا میرے بھائیوں ایسے آدمی کے لیے جہنم ضرور ہوگی ایسے آدمی کیونکہ بڑا گناہ ہے اور بندوں سے متعلق ہے لہذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے یہاں خوف کھانا چاہیے ایک انسان جس جہاں انسان کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی ایک ایک قطرے نیکی کی ضرورت ہوگی وہاں انسان کی نیکیوں کو دوسروں کو دے دی جائے گی اس وقت انسان پر کتنا گرا گزرا گا اس لیے ایک انسان اللہ تعالیٰ کا خوف آئے اور اس طریقے سے بندوں کے حقوق کو ادا کرے چاہے وہ کسی کے حقوق ہوں سب کے حقوق ادا کرنا یہ انتہائی یہ, یہ, بہت ضروری ہے تیسرا ظلم یہ ہوتا ہے جو انسان گناہ کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کیونکہ جو گنہگار ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ اس گناہ کی سزا ملنے والی ہے اور جو اللہ ہر براہین نے اسے امانت کے طور پر جسم دیا ہے اس جسم کا حق ادا نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا اپنے آپ کو سزا کا مستحق ہو ہے لہذا یہ بھی یہ بھی ایک ظلم ہے جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا کیونکہ جو انسان گناہ کرے گا اس کو اس کی سزا ملتی لیکن یہ گناہ یہ ظلم بن دے گا اپنے اوپر اگر شرک کے علاوہ ہے تو اللہ ہر برامین چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے مشیت کے تحت ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو معافی ہو جائے گی اللہ رب ابراہین نے معافی کو مشیت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے ان اللہ علیہ فلیشر کا وہ فرو معدون ادال ہی کلے جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کرے گا جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا کوئی نوز بلا اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے کوئی اللہ رب ابراہین پر دباؤ نہیں ڈال سکتا کوئی اللہ رب ابراہین کے اوپر جو ہے اپنا حکم نہیں چلا سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کرے گا ہم جہنم کے اندر نہیں جائیں گا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کرے گا نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے نافرمانیاں کرتا ہے شر کے علاوہ ایسے انسان کو بھی اللہ رب العالمین خوف کرنا چاہیے تو تین طرح کا ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ظالمین افیہ جسیہ جسیہ جو ظالمین ہیں ہم ان کے منہ کے عہدے بل جہنم کے اندر ڈال دیں گے اللہ ابامن ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اللہ ابان ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے اللہ ابان جنت الفردوستہ فرمائے جب تک دنیا کے اندر اللہ رب العالمین زندہ رکھے اپنے نبی کے دین پر رکھے توحید پر قائم رکھے اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ ولکم فی القان عظیم و نافان ویاکم بالآت ذکل حکیم تعالی جواد الکریم ملک مرف الرحیم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 وبارك على على محمد محمد وعلى وعلى آل آل كما باركت إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله الله الله الله الله رحمكم إن بالعدل والإحسان القربى والمنكر لعلكم تذكرون اذكروا يذكركم يستجب لكم أكبر الله يعلم ما ابراہیم